عنده وهو بمنزلة على في يد نفسه فلو ایک غیر قابل ہے دوسرا قابل ہے جو قابل نہیں اس نے بینہ قائم کر دیا اور صاحب ید نے بھی بینہ قائم کر دیا کس پر یہ چیز میرے قبضے میں ہے اور اس نے بچے دیے ہیں میرے ہاں اور اس کی خون وغیرہ میں نے حاصل کی ہے ایک قابل ہے دوسرا نہیں پھر بینہ برابر ہو گئے نتاج وغیرہ پرجنی نہیں بن سکیں گے تو جو کاغذ ہے تو وہ اولا ہو جائے گا کیونکہ یہ نہ جو ہے وہ دلالت اس چیز پر کر رہی ہے جس پر کہ ید جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا ہے ید کی دلالت قبضے پہ ہو گئی اس لحاظ سے یہ مالک ماننا چاہیے بھیا نہ ہے تو وہ ثابت کرے گا کہ یہ قبضہ ناجائز ہے اس نے قسم وغیرہ کیا ہوا ہے تو لہذا بلوجن صاحبیت کے دعوے کو ترجیح ہو جائے گی الوجن جو خارج ہے اور اپنا حق بینا کے ذریعے ثابت کر رہا ہے تو اس لحاظ سے ہو گئے برابر اور قبضہ جو ہے بینا میں برابری ہوگی قبضہ ایک کے لیے مزید طرح ثابت ہو جائے گا لہذا اسی کے لیے فیصلہ کیا جائے گا صحیح روایت امام صاحب الرام سے یہ ہے اور اس کی دلیل بھی یہ آ گئی اسے اپنے افغان کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں بینہ جو ہیں نتاج کے بارے میں دلالت کر رہے ہیں اور ہم پلہ ہیں اضاط ساکت کے تحت یہ دونوں بینہ جو ہیں وہ ساکت ہو جائیں گے اور جس کا قبضہ ہے تو جی اسی کی بنا دی جائے گی لیکن قضا کے طور پر نہیں ایسے ہی گیا کسی کے قابل اعتبار نہ ہوئے اس لیے کہ جس کا قبضہ ہے اسی کو اسے رہنے دیا جائے گا دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں بندر سے ہم نے ملک کس چیز پر حاصل کیا ہے اور ہر ایک کہتا ہے میرے ہاں اس نے بچے جنم دیے دوسرا کہتے ہیں میرے ہاں اچھے جنم دیے ہیں ہی اس طرح کوئی کہے کہ یہ چیز میرے ملک میں قبضے میں آئی اور وہاں اس نے بچے وغیرہ دیے ہیں دوسرا غیر قابل ہے پھر اس کا اعتبار اس صورت میں نہیں ہوگا اور اگر کرے خارج اور ہاں، بچے وغیرہ پیدا ہونے پر قبضے میں ایک چیز ہو تو رہن بھی ہو سکتی ہے امانت بھی ہو سکتی ہے اسی طرح خریداری کی صورت میں بھی آ سکتی ہے وراثت کی صورت میں بھی آ سکتی ہے تو قبضہ ضروری نہیں کہ ہر حال ملک کی دلیل بن جائے دونوں برابر ہو جائیں گے یا در قبضے کے فیصلہ دیا جائے گا یہ ہے ہے صحیح روایت امام سے خلاف وہ کیا کہتے ہیں دونوں ہو جائیں گے آر کی وجہ سے ثابت ہو جائیں گے اور چھوڑا جائے گا مطالعہ ٹھیک ہوے کے ہاتھ لیکن لے کر نہ اور اگر حاصل کرے ان دو میں سے ہر ایک ملک دوسرے ایک آدمی سے اور قائم کرے بینہ یہ اوپر نتائج کرے بینہ اوپر یہ کے تاج پر جو ہاں۔ میرے ہاں جانور نے یہ بچے وغیرہ یہ ہے پھر یہ بمندل ہے کس کے ہے قائم کرنے کے اپنے قبضے کی صورت میں بچے جہاں اس سے حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک بولیے ولو قام أحدهما البينة على الملك والآخر على النكاح فتاب النكاح أولى أيهما كان لأن بينته قامت على أولية الملك فلا يثبت الملك للآخر إلا بتلقي من جهته وكذلك إذا كانت إذا كان دعوى بين خارجين فبينة النكاح أولى لما ذكرنا ولو قضى بال ایک چیز میں جھگڑا ہے دونوں نے اس طرح گوائے قائم کر دی ہے ایک نے مطلق ملک کیا وہ ذکر کیا دوسرے نے کہا کہ میرے ہاں یہ چیز بچے جنم لیتی رہی ہے پھر جو صاحب نتاج ہے اس کو اولا ہو جائے گا صاحب ید ہو یا عارض ہو جو نتاج کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ اولا ہو جائے گا وجہ کیا ہے کہ جب اس کے ہاں بچے جنم دیتی رہی ہے دوسرے کے ہاں بچوں کو جنم نہیں دیا ہے تو پھر گویا بچوں والے کا دعویٰ مقدم ہو گیا ملک مقدم ہو گیا دوسرا جو ہے تو وہ اس سے خرید کے یا اس کے ہیبا کی وجہ سے مالک بن رہا ہے پھر یہ اس کے ساتھ کا حق نہیں رکھتا ہے اسی طرح اگر قبضہ کسی کا بھی نہیں ہے ایک کہتا ہے کہ میرے ہاں اس نے بچے جنم دیے دوسرا کہتا ہے میرے ہاں تو بینت صورت وہ بچوں کے بارے میں میں اولا جو بھی ہو کہ اس کی بینہ قائم ہوئی ہے ملک کی اولیت پر نہیں ثابت ہوگی ملک دوسرے کے لیے مگر سبب حاصل کرنے اس کی جیت سے

قائد نتاج ہونے والی ماننے کے بعد تیسرا آدمی آ گیا اس نے کہا یہ میرا ہے اور میرے ہاں اس نے یہ بچے جو ہیں وہ جنم دیے ہیں تو اس تیسرے آدمی کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا لیکن اگر جو پہلے قابض تھا وہ گواہ قائم کر دیتا ہے کہ نہیں اس سے پہلے میرے ملک میں یہ چیز آ چکی تھی اس صورت میں تیسرے آدمی کا اپنا فیصلہ نہیں کیا جائے گا عوام یہ تھا نا کہ جب قاضی کی سزا وارد ہو چکی ہے اب کوئی آ کے دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہونا صحیح اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس نے اب آ کے دعویٰ کیا ہے پہلا فیصلہ اس کے خلاف تو نہیں ہوا تھا جب نئے سرے سے دعویٰ کر رہا ہے تو لہٰذا پہلی سزا سے اس کا جو استحقاق ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ سزا پہلی ختم ہو جائے گی یہ دوسری قضا جو ہے اگر اس کا مظاہم کوئی نہیں یہ نافذ ہو جائے گی اور دونوں کا تناسب کیا ہو جائے گا پچھلی شہادت کو منگلے لسکے ہو جائے گی اور پہلی قیاس کے ذریعے ہو گئی اس کا حکم کیا سی چیز کا حکم ہو گیا اور اس کا چیز والا حکم ہو گیا کس لیے اگر دنیا دن ہے پھر دوبارہ اپنی شہادت جو ہے وہ قائم دی تھی پہلے میرے ملک میں اس کی نسبت صورت میں پھر قضا ختم نہیں ہوگی

دلیل اس کی کہ جو تیسرا فریق ہے نہیں ہوگا اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا وہ وہ پہلے فریق ہی ہی نہیں تھا اس فیصلے فیصلے کے کے کے سب کا ذریعے اور ایسے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے ملک کی بنا پر مطلب فیصلہ کیا گیا تھا اس میں سبق جو ہے اس کی تشریف نہیں پائی گئی تھی تو پچھلا جو ہے تو یہ جواب پیش کر رہا ہے کس پر پر پھر یہ گواہی قبول ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی بس کے قبول کی و کے اور حکم ہیں کہ کپڑے جو ہے ان کی بنائی کے اندر اختلاف ہو گیا ہے یا ہر سبب فل مل کی جس کا تکرار نہیں ہوتا ہے اس سے چیز کی ملکیت میں اختلاف پایا گیا ہے پھر حکم یہی ہوگا کیا مطلب صاحب یا اور قابل جائے تو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا دوسروں کا اس کے خلاف دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا اگر ایسی چیز ہو کہ دوبارہ اس کی بنائی جائے وہ ہو سکتی ہے پھر وہاں تو دونوں قسم کی جو ہیں ہے ہیں تو وہ وارض ایک دوسرے کے ہو جائیں گی لیکن سوتی کپڑا ہے تو وہ جب بنا گیا اسے اب ادھیڑ دو بارہ پھر وہ کارا ثابت نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح بال بکریوں کے ہیں تو ایک خاص موسم میں وہ ڈوڑے جاتے ہیں کاٹے جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ ایک دو دن پہلا کاٹ لے تو تیسرے چوتھے دن دوسرا کاٹ لے یہ تو نہیں ہو کے ایسی چیزیں جو ہیں ان میں ترجیح کس کو ہوگی جو اپنا دعویٰ پہلے ثابت کر رہا ہے تاریخ متعین کر رہا ہے اس کی تاریخ کی ترجیح ہو جائے گی اور ایسے بولنا اس کپڑے کے اندر جس کو نہیں بولنا چاہتا مگر ایک مرتبہ جیسا کہ یہ ہے آگے بنانا ہے آگے توڑ پھوڑ دو تو پھر بھی وہ روئی والے حکومت تو نہیں ہوں گے یہ تاج والے مانا میں ہاں۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میرے یہاں یہ جانور بچے دیتا رہا ہے دوسرا یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو صاحب نیتاج اولا ہے کسی طرح یہاں بھی جو قابل ہوگا کہ یہ اولا ہوگا کیونکہ وہ اس سے یہ پیدا اٹھا رہا ہے ہاں جی کیونکہ تاج کے معنی میں ہے جانور کا دودھ یا پنیر بنانا یا پال جائے تو اس سے آگے جین کے نیچے جو ڈالا جاتا ہے کپڑا کال کہا جاتا ہے وہ دوا یہ اپنے علاقے کی بولیاں کے درمیان میں داخل کر جاتے ہیں جیسے خواہ ہوتی ہے باقی اردو چلے گی کچھ نہ کچھ اپنا علاقائی زبان ہے اس کے لفظ بھی اس میں استعمال کر دیے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں اوپر والے بال لمبے وہ موٹے ادھر سے ہوتا ہے ایک نیچے بریک سی پشم ہوتی ہے اس کو یہ شدت طور پر کہا جائے گا اور جیسے جو ہے سوکھ کا کاٹنا اور اگر وہ سب پیڑ کیوں جائے دمبے کیوں یہ سوکھ ہو گئی بکریوں کے اشعار کہلاتے ہیں اگر وہ متقرر فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ خارج کے لیے تو وہ مزل مل کے مطلب تکرار ہو سکتا ہے تو پھر جو خارج ہے اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا جس طرح مطلب کا ہوتا ہی ایک مشکل ہو جائے عمل رجوع کیا جائے گا عال تجربہ کی طرف اس لیے کہ وہ زیادہ جاننے والے ہیں اگر مشکل ہو جائے ان پر فیصلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ خارج کے لیے اس لیے کہ قضا ساتھ مبینہ کے مشکل ہو جائے تو رجوع کیا جائے گا عال قدرت کے جو تجربہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں پر ہاں۔ اگر مشکل ہو جائے ان پر معاملہ فیصلہ دیا جی، جائے گا وہ بھی کوئی فیصلہ نہ دے سکیں پھر جو خارج فارغینہ ہے غیر قابل کا تو وہ اور ہو جائے گا کیونکہ قبضہ جو ہے وہ اصل دلیل نہیں ہے ضمانت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے رین وغیرہ کے طور پر بھی ہو سکتا ہے حریت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے لیے پر اصل دلیل قبضہ نہیں بلکہ اصل شہادت ہے جو شہادت پیش کر رہا ہے اس کی بات بدنی ہو جائے گی بلکہ تصویر کی طرح ساتھ بینا کی وہ اصل ہے اور حضول اس نے ساتھ اتراج کے خبر کے خبر ہاں۔ کے جب وہ اتراج وغیرہ ثابت ہوتا ہے پھر تاریخ کا جب علم نہ ہوا تو یہ جو اصل پر بینا کی طرح کیا جائے گا نتاج وغیرہ جو ہے یا قبضہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا حين قام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه كان صاحب اليد أولى لأن الأول وإن كان يثبت أول أولية الملك فهذا تلق فهذا تلق منه وفي هذا لا تنافي صار كما إذا أقر بالملك بالملك لو سمت الشراء منه اگر غیر قابل جو ہے وہ بجنا قائم کر دیتا ہے یہ چیز میرے ملک میں تھی جی. بلک متعلق سبب اس کا نہیں بیان کرتا اور جو صاحب ید ہے وہ بینہ قائم کر دیتا ہے میں نے اس سے یہ چیز خریدی تھی اب جو قابل ہے تو یہ اولا اور بہتر ہو جائے گا وجہ کیا ہے کہ جب خارج نے بھیا نا کے مطلق پر قائم کر دیا ہے اور یہ خریداری کا دعویٰ کر رہا ہے غلام علیہ یہ مالک بعد میں بن رہا ہے وہ مالک پہلے بن رہا ہے اور اس سے خریداری کا جو ہے تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور منافعات بھی دونوں میں کوئی نہیں ایک وقت میں ایک کی ملک ہو دوسرے وقت میں وہ خریداری کی صورت میں دوسرے کی ملک میں چلی جائے تو کوئی منافعات بھی اس میں نہیں ہے لہذا جو صاحب ید ہے اس کا دعویٰ اولا ہو جائے گا ہاں جی۔ قائم کرے خارج پر لگ کے اور صاحب ید بینہ قائم کرے اوپر خریداری صاحب ید مولا کیونکہ اول جو خارج تھا اگر سے ثابت کر رہا ہے قبلیت میں اور یہ اسی سے تلقی پائی گئی ہے اور اس میں پایا گیا ہے پہلے اس کا میلر کو بعد میں خریداری وغیرہ کی وجہ سے اس کا مل کو جائے تو لا تنافع یا کوئی منافعات جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کی اور نظیر بیان کرتے ہیں ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں پھر کہتا ہے کہ میں نے فلاں مالک نہیں ہے میں مالک ہوں پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے خرید لیا تو کیا منافعات ہے اس میں پہلے وہ مالک ہو پھر خریداری کی وجہ سے یہ مالک بن جائے اور صورت یہ ہے کہ اگر ہر ایک ان میں سے کوئی یہ ناکام کرتا ہے کس پر کہ میں نے اس سے خریدی ایک کہتا ہے میں نے اس سے خریدی ہے یہ کہتا ہے میں نے اس سے خریدی ہے اور تاریخ کا تعین ہو نہیں پاتا ہے تو تحاط رہتا یہ بینہ دونوں جو ہے تو وہ ساکت تک ہو جائیں گے اور جس کا قبضہ ہے دار اسی کے قبضے میں چھوڑا جائے گا اب یہ کس کا قول شاغ فرماتے ہیں کہ یہ شیخین کا قول ہے اور امام محمد علیہ رحمۃ اللہ سے بینہ جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور خارج جو ہے تو اس کو مالک مانا جائے گا کیونکہ تصدیق دونوں طرح کی شہادتوں کی اس طرح پر ہو سکتی ہے جو اب قابض ہے اس نے دوسرے سے خریدا ہو قبضہ کر لیا ہو اب دوسرا کہتا ہے میں مالک ہوں اس نے اس سے خریدی ہو لیکن قبضہ بھی حاصل نہ کیا ہو پہلے میں خرید لی ہو لیکن قبضہ بھی بھی بھی نہ ہو ہو ہو پایا گیا گیا گیا دوسرا سچا سچا پہلا ہاں جی اور اگر ان دو میں سے ہر ایک کے اللہ تعالیٰ

اس نے بیچ دیا دوسرے کے ہاتھ پھر دوسرے سے خرید لیا دونوں بہین اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گئے لیکن حقدار ہوئی صاحب قبضہ جو ہے وہ بنے گا نہ کہ دوسرے جا ہاں؟ اچھا اس لیے کہ قبضہ جو ہے یہ دلالت ہے سب قبض کی اوپر اس کے جو گزر گیا اور نہیں منافق ہوگا معاملہ اس لیے کہ بیا قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے سر عمل دونوں کے ساتھ ممکن ہے تو کیا کیا گیا ہے گویا کہ صاحب جو ہے اس نے چیز پہلے دوسرے سے خرید لی قبضہ لے لیا پھر اس کے ہاتھ بیچا لیکن ابھی قبضہ اسے نہیں دیا تھا پھر قبضہ جائے یہ دلالت ہے سبقت ہوگی تو لہذا قابل اس کی یہ چیز سمجھی جائے گی الٹ کیوں نہیں کر دیا گیا ہے اس دوسرے سے پہلے آدمی نے خرید لی ہو یہ اپنے ہاتھ سے نکال چکا ہو اسے ابھی تک صرف قبضہ نہ دیا ہو کرنا معاوضہ جائے کہ یہ وصول کر چکا ہو اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا اور جو خارج ہے پھر اس کی بینا کو ترجیح کیوں نہ دے دی جائے اس کی وجہ امام محمد علیہ رحمت کے نزدیک کیا ہے بے قبل القبض جائز ہی نہیں اگرچہ زمین مکان جیسی پائیدار چیزیں کیوں نہ ہوں جب تک پائے کا قبضہ اس پر نہیں ہوگا آگے پھر وہ بیچ نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ الٹ معاملہ کر دیا جائے کہ پہلا جو ہے وہ مالک کو اس نے قبضہ نہ دیا ہو یا دوسرا جو ہے وہ مالک ہو اس نے قبضہ نہ دیا ہو آگے وہ بیچ دے کسی کو پہلا شخص جو ہے ایک کے تو قبضے میں آیا دوسرا جو ہے تو اس کے قبضے میں نہیں آئی چیز وہ پھر وائے بن جائے اس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے قبضہ لے گا پھر بیچ سکے گا ورنہ نہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خرید لی قبضہ کر لیا پھر اسی کے ہاتھ بیچ دی لیکن قبضہ بھی نہیں دیا تو یہ صورت جائز ہوگی دوسری محمد اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اگرچہ وہ زمین ہی کیوں نہ ہو یعنی پائیدار چیز جو ہے اس کی بھی قبل قبض امام محمد رحمت کے نزدیک جائز نہیں ہے ہما شیخین کی دلیل کیا ہے کہ جو خریداری پر اقدام ہے ہر ایک جو دعویٰ کر رہا ہے میں نے اس سے خریدی ہے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے اقدام الشرا یہ اقرار ہو گیا کس کا پائے کے ملک کا یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ مالک تھا میں نے اس سے خریدی وہ اقرار کر رہا ہے یہ مالک تھا میں نے اس سے خریدی گویا دونوں بھیا نا قائم ہوئے کس پر اس اقرار پر کہ وہ پائے ہے میں مشتری ہوں پھر یہ اقرار جس طرح متعارض ہیں اسی طرح برشادتیں بھی متعارض ہو گئیں فیضات آرز آپ ساکت آگے تاحت یہ بھیا نہ جو تو یہ ختم ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ خریداری ایک سبب ہے اور سبب مشروع ہوتا ہے حکم کے لحاظ سے خریدے آدمی تو مالک بن جائے گا خریدی ہوئی چیز کا اگر مالک نہ بن سکے تو خریدنے کا فائدہ تو لہٰذا یہ سبق ثابت کیا جا رہا ہے اس مقصد کے تحت ثابت کیا جا رہا ہے یہاں پر کسی کو بھی ملکیت کو حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر خریداری کا پایا جانا نہ پایا جانا تو وہ خراب ہو کے رہ جائے گا چلو

سی تو وہ بھی بن رہی ہے لہٰذا تھا طرح تھا یہ دونوں ساتھ جو جائیں وہ ساکت ہو جائیں گی باطل ہو جائیں گی یہ ہمیں یہ بھی صورت ہے ہر ایک چیز سے خریداری کا جب دعویٰ کرتا ہے ہم پلہ ہوگی دونوں شاد نہیں جدا دار ہو گئے تو ہمیں شاید نا ابھی پہ قبضہ کیا سمجھ جائے تو وہ ہوتی ہے اب کسی کی شہادت ہے وہ متر ہوئی کوئی نہ اب جو سمند ہے اس کا کیا بنے گا اس کا جواب دیتے ہیں جس نے کہا تھا میں نے خریدا ہے دینے سے کہا میں نے خریدا تو سمجھ لینا یہ بھی کہتا ہے ہزار میں خریدی وہ بھی کہتا ہے ہزار میں خریدی کیا لال کو دلا جو اس نے لینا تھا وہ اس کی جا بجا آ گیا جو دینا تھا پھر نہ کچھ لو نہ کچھ دو اللہ اللہ غیر اللہ یہ صورت کیا رہ جائے گی پھر اگر شہادت دیں لوگ پر سمن کی نقدی پر

اگر سمجھ لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے ہیں پھر احساس برابر برابر ہو جائے معاملہ نہ کچھ لے نہ کچھ دیں وہاں محمد علیہ رحمت کا مطلب یہ ہے اور احساس مذہب محمد کیونکہ خریداری کی صورت میں لام اعلیٰ سمن کہنا پڑے گا نہ شہر السلطان پھر شہر القوث دونوں فریق کے ہیں انہوں نے شہادت بھی پیش کی ہے کہ پیر بھی اس سے ثابت ہوتی ہے اور قبضہ بھی ثابت ہوتا ہے تابل اب محمد الام سے مختلف ہے تو بھیا وقت ایک ہی چیز جو ہے وہ خریدی جائے اور قبضہ بھی کیا جائے جھگڑا بھی ہو یا تو اتفاق ہو کہ ہم نے مل کے خریدی ہے جھگڑا بھی اس میں پایا گیا ہے لہٰذا یہ دونوں جتنے جو ہے کل عدم ہو جائیں گی ہاں جی۔

خلاف پہلی صورت کے ایک آدمی دوسرے سے خریداری کا دعویٰ کرتا ہے دوسرے کی مطلب کا دعویٰ کرتا ہے پہلے ممالک کو پھر بیچ دے وہاں منافعات نہیں لیکن یہاں منافعات ہے صرف اور اگر وقت بیان کرے دونوں بھائی نا زمین کے اندر قبضے کو دونوں بھائی نہ جائیں تو وہ وقت معین کر رہے ہیں زمین کی خریداری جائے ہے علم یوسفا قبضن قبضہ جو ہے وہ ثابت نہیں کرتے کہ فلاں نے خریدی کی اور قبضہ بھی لے لیا تھا قبضہ جیس کو یہاں نہیں کیا جاتا ہے اس حکم جو ہے تو کیا ہوگا تو لم یوسفا قبضن وقتاً الخارج اس وقت امام محمد علیہ رحمت کی نزدیک جو غیر قابل ہے وہ ثابت ہو جائے گا صاحب ید کے اوپر گویا کہ جو خارج ہے اس نے صاحب ید سے جو جی چیز خرید لی جی تھی اور قبل القبل جو ہے تو پیش کی تھی جس طرح پر یہ قبضہ ایک ہو گیا اور یہ صورت شہر کے نزدیک جائز ہے مکان خریدے زمین خریدے قبضہ کیے بغیر آگے بیچتے اسے قبضہ دے دے تو یہ ہو سکتا ہے پہلے مال کی پہلے بندے کی طاقت ہو جائے گی بات ادام دوسرے کی لیکن امام محمد علیہ رحمت تو قبل قبل ہے کو جائز سمجھتے کوئی نہیں ہے پھر یہاں ہوں گے اتفاق جائے وہ کیسے ثابت ہو جائے گا اس کا جواب دیتے ہیں کہ قبل قبل جو ہے فیک وہ صحیح قرار دیتے نہیں ہیں اس لیے یہ نہیں سمجھا جا سکتا اس نے بیچ دی ہے اور دوسرے میں لی پر قبضہ بھی نہیں پایا گیا تھا اس لیے ملکیت اس کی ثابت محمد اللہ رام کے نزدیک سے اس میں اور اگر وقت بیان کریں دونوں بھائی نا یہ زمین کے اندر ثابت کرے کب دیکھو وقت خارج کا وقت ہے جو تبادلہ کرنے والا ہے کے لیے

چاہتے دونوں کی جو ہے وہ قبضہ ثابت کر دیتے ہیں جو فی الحال صاحب دیتے ہیں جس کے قبضے میں وہ چیز ہے اسی کے اپنا فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ شیخین کے نزدیک بھی یہ قید ہو گیا اتنا قبل قبل اس لیے پہلا مالک اور اس نے بیچ دیا اس چیز کو یہ بھی ٹھیک ہو گیا محمد اللہ رحمت کے نزدیک اس کے قبضے میں ہے اور دوسرے کو قبضہ نہیں دیا ہے کوئی مالک ہوگا اس کا قبضہ قبض جائے پیر مفید ملک نہیں جس طرح ہیبا بغیر قبضے کے مفید ملک نہیں ہوتا اس لیے ان کے نزدیک بھی ہے قائد اولا ہو جائے گا اور اگر ثابت جائیں دونوں کے ساتھ سے قبضے کو فیصلہ کیا جائے گا دونوں دونوں جو قابض ہے اس کا وقت پہلے ہے پہلا ہے اس کا وقت خریداری والا پہلے ہے اور دوسرا جو ہے وہ بعد میں خریدنے کا دعویٰ کرتا ہے ہو سکتا ہے اس نے چیز بیچی دو لیکن قبضہ بھی نہ دیا ہو اس لیے خارج کا دعویٰ جو ہے وہ کے بعد ثابت ہو جائے گا ہاں جی ہو وقت ہے فیصلہ کیا جائے گا خارج کے لیے دونوں وجہ میں سونپا نہیں ہے کسی اور وجہ سے اس کے حصے میں آ گیا تو مخرون کا قرض ادا نہ چل سکا کہ غلام واپس لے لیا یا

قاضی نے اپنے دعوے پر دو گواہ کام کیے نے چار گواہ پر کام کر دیے دس گواہ کام کر دیے جو زیادہ گواہ والا ہے وہ اولا بالقبول ہوگا یا جو دونوں برابر سزا کے کے ہو جائیں گے اس بارے میں بتایا جو صحیح ہے ان کی کی قوت دیکھی جائے گی عدد کیا ہے تو وہ نہیں دیکھا جائے گا دار مدار دلیل کی قوت پر ہوتا ہے نہ کہ تبصر جو ہے اس پر ہے آج کل مناظرے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے اتنی آیتیں پڑھی اتنی حدیثیں پڑھی ہیں مقابل میں ایک دو حدیث ایک دو آیتیں پڑھی ہیں لہٰذا میرا دعویٰ سچا ہو گیا تاکہ صاحب پڑھی والے انہوں نے کتاب لکھی ہے سرکار کی پہنی کے بارے میں میں نے کتنی آیتیں پیش کی ہیں اتنی حدیثیں جواب صرف ہوئی دینے کا اگر رکھتا ہے جو اس سے زیادہ آئے زیادہ حدیثیں زیادہ پیش کرے ان دلیلوں میں مثلاً ایک دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ پر چڑھے سات حضرت صدیق حضرت حضرت فاروق عثمان رضی اللہ تعالیٰ علامہ اور جو ہے خوشی سے جھکنے لگ گیا میری قسمت جاگ اٹھی عرش قدم رکھنے والی ہستی آج میری چوکی کو بھی عرش بنا رہی ہے جو چونگ اٹھا اس سے کہ سردار پیدائشی نبی ہے اور بہار مدینہ پاک میں ہے اور حضرت صدیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ نرو حضور کے ساتھ ہیں ہونے کی حیثیت سے واضح ہونے کی حیثیت سے اس کی خوشی اور منا رہا ہے اس سے بچپن میں گیا نبی ہونا بچپنا تو آپ کا مکے شریف گزرا بلکہ ترپن سال جو ہے وہ مکے شریف میں گزرا اور پہاڑ پہ آج چڑھ رہے ہیں پہلے دن سے ہی حضرت صدیق اور حضرت عمر علی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ رہتے تھے اس طرح کی گنتی میں ہزار دلیلیں ہو جائیں اس کے مقابل ایک ہی دلیل جائے تو وہ کافی ہو سکتی ہے دلیل علت ایبسلوٹ حکم کے لیے اور تعدد علل کا جائے وہ متکر نہیں ہوتا ہے بلکہ قوت دلیل کی جائے تو اس پر کاروبار ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھنے والا ضابطہ ہے اور اگر قائم کرے اور دوسرا قائم کرے چار گواہوں کو تو دونوں برابر ہیں ایک شہادت ان دونوں میں سے ہر ایک کی جو شادی کا کام ہے اس طرح سے انفرادی حالت میں اور تلوی نہیں اور واقعی جوڑا ہو جائے گواہوں کا یہ انفراد کا یہ مطلب کیا ہے ہر دو دو فرض گواہ ہے صرف دو نے گواہی دی تو یہ انفراد ہو گیا چار نے گواہی دی تو پھر یہ تبدیت ہو گئی اور سجی نہیں واقع ہوتی مطلب جانا گیا دلیل پر ہوتا ہے نہ کہ کسرت دلیل فإذا كان دار في يد رجل إذا إثنان أحدهما جميعا والآخر نصفها وأعطاه البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى اعتبارا لشريك المنازعة فإن صاحب النصف لا ينازع لا ينازع الآخر في النصف فسلم له بلا بلا منازع فالسماء منازعتهما في النصف الآخر فينسخ بينهما في فقال بينهما ثلاثا ثلاثا فاعتبر طريق العول فصاحب الجميع يضرب بكل سامين وصاحب النصف بسام واحد فيقسم ولهذه المسألة نظائر وازداد لا هذا المختصر وقد ذكرناها في الزيادات اور صورت کے سمائی اقتدار جو ہے وہ ایک آدمی کے قبضے میں ہے اور دو فریق جو ہیں اس کے دعوے دار ہیں ایک کہتا ہے سارا میرا ہے دوسرا کہتا ہے آدھا میرا ہے اور دونوں نے جواب اس پر قائم کر دیے ہیں تو ظاہر ہے کسی ایک کی گواہی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہوگی استاد کو ان کے درمیان مشترک بنا دیا جائے گا جو پورے کا دعوے دار ہے اس کو نصف دے دیا جائے گا بلا شرکت غیر اور پچھلا نصف جو ہے وہ ان کے درمیان مشترک ہو جائے گا اس طرح تین بڑا چار حصہ یہ سورے کا جو دعوے دار ہے اس کو دے دیا جائے گا چوتھائی حصہ جو ہے تو وہ جو نصف کا دعوے دار ہے اس کو دے دیا جائے گا یہ صورت کیسی ہوگی اول والی ایک مر گیا ہے اس کے جو بھروسہ ہیں سول تو ان کے حصے جو ہیں وہ جمع کرو جو مخرج ہے اسے بڑھ جاتے ہیں مثلا کسی نے نصف لینا ہے کسی نے چوتھا حصہ جو ہے وہ لینا ہے نصف کا مخرج دو ہونا چاہیے چوتھائی لینی ہے تو اس کا مخرج پھر چار ہونا چاہیے پھر چار کو مخرج بنا دیا جائے گا جس نے نصف لینا ہے اس کو دو دے دیے جائیں گے جس نے چوتھا حصہ لینا اسے وہ دے دیا جائے گا باقی جائے تو وہ دوسرے وہ پر تقسیم کر دیا جائے گا لیکن اگر اس سے ان کے جمع کرو تو بڑھ جاتے ہیں چار سے اسی کو مخرج بنا دیا جائے گا یہ اول کی صورت ہوگی کہ وہ رسا کے حصے جائیں وہ جمع کیے جائیں تو وہ مخرج سے بڑھ جاتے ہیں پھر مخرج جو ہے چوتھائی کا یا آٹھویں حصے کا یا نصف کا تو وہ نہ رہے گا بلکہ ان کے حصہ جمع کرنے پر جو مخرج بنے گا کسی کو بنا لیا جائے گا پھر یہاں بھی صورت حال جو ہے وہ کیا بنی جب دونوں کے درمیان سے مشترک ٹھہرانا ہے تو ایک ہے پورے کا دعوے دار گیا اس میں نصف جو ہے اس کے اندر تو نظاری کوئی نہ ہوا وہ تو غیر نازاد کے اس کو حاصل ہو گیا پچھلے میں شرکت جو ہے تو وہ پائی جا رہی ہے تو اس کو دونوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا جیسے قاتل ہو گیا غیر مظاہم ہونے کی وجہ سے چوتھا حصہ حاصل ہو گیا جیسے والے خطے کے ساتھ مظاہم ہونے کی وجہ سے تو اس طرح تین بڑا چار جو ہے وہ ایک کو مل جائے گا جو سب کا دعوے دار ہے چوتھا حصہ دوسرے کو مل جائے گا وہ کہتے ہیں بین ہم آس لاسن دوست کل کے دعوے دار کو مل جائیں گے اور ایک سرس جائے تو وہ نصف کے دعوے دار کو مل جائے گا ان کے انکینرجی کی اول والی صورت جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا تو دو حصے اس کو مل گئے تیسرا حصہ جو ہے تو نصف کے دعوے دار کو مل جائے گا اس طرح پر یہ مسئلے کا فیصلہ کیا جائے گا جلدی جب وہ دار ایک آدمی کے قبضے میں اور دعویٰ کرے اس کے دو آدمی ایک سارے کا دوسرا جو ہے وہ کا دعویٰ کرے پیش کر دیں جو صاحب زمین ہے صحیح ہے پوری ملکیت کا تو تین بٹا چار اس کو مل جائے گا اور صاحب نصب کا چوتھا حصہ دیا جائے گا یہ نزدیک ہو گیا اتوار کرنازعات کے طریقے کو پھر ایک پورے کا دعوے دار ہے تو دوسرا کا دعوے دار ہے پھر ان کے درمیان غلام کو مشترک کر دیا جائے گا پہلے کو نصف کو بلا منازع مل جائے گا نہ پھر پچھلے نصف میں شریک برابر تو ہو جائے گا تو چوتھائی اس مل جائے گا کیونکہ صاحب نصف کیا ہے تو نہیں ندا کرتا دوسرا یوسف میں اور سالم لہو وہ سالم رہ گیا اس کے لیے بغیر منازع دیکھے اور تیسرا جو جو ہے اس میں منازعات پائی گئی لہٰذا اس کو پھر دونوں کو درمیان کر دیا جائے گا اللہ حافظ صاحبین کیا کہتے ہیں کہ یہ دار وغیرہ جو ہے ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا لیکن سارے کے مدعی کو دو تیاری مل جائے گی اور آدھے کے مدعی کو ایک تہائی جاتی مل جائے گی انہوں نے کون سا طریقہ اعتبار کیا اول والا ضاربت والا کام ضرب دینے والا منقسم ہوگا تہائی دے دیا جائے گا کے مدعی کو تہائی دے دیا جائے گا اعتبار کیا دونوں میں طریقہ صاحب کے بدلے میں دو حصے اور جو صاحب لے پر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا آگے بتلاتے ہیں اس کے تیرے مظاہر بھی ہیں اور الداس بھی ہیں اور ان کی تفصیلی بحث ہم نے

اگر دار جو ہے دونوں فریق کے قبضے میں ہے جو سارے کا دعوے دار ہے تو نصف اسے مل جائے گا اللہ اور جو ہے تو وہ لا وجل قضا جو ہے تو وہ مل جائے گا جس کا قبضہ ہے تو اس کو رسک مل گیا لا وجل قضا اس ہو گیا ان کے درمیان رسک جو ہے تو لا وجل قضا جو ہے وہ مل گیا کیونکہ خارج ان کی جسمیں کا یقداتی نہ ہی لست ان کو بلا نظا اس کے لیے ثابت ہو گیا اور پچھلے نصف کے اندر نظا پایا گیا ہے اس لیے پھر وہ نصف جایت پچھلے کا اسے بطور سزا کے حاصل ہو جائے گا اور نصف ہے تو بغیر کسی سزا کے حاصل ہو جائے گا ہاں جی۔ اور اگر ہو دو کے ہاتھ میں سالم سالم رہے رہے گا گا جمید اب جن تمام صاحب جمی کے کے کے لیے وجہ قضا قضا اور اس کا اوپر نہ کیونکہ وہ فارغ ہے میں جو نصف اس کے کے ساتھی قبضے میں ہے دونوں کے جو قبضے میں آیا اس کے قبضے میں ہو گیا اس سے یہ خارج تھا اور یہ قائم کر دیا کہ سارا میرا ہے تو پھر

اگر اس میں سے حصہ دوسرے کو نہیں دیتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جائے گا اور دعویٰ جو ہے وہ بغیر دعویٰ پیش کیے قضا جو ہے تو ثابت نہیں ہو سکتی ہے جب قابل جو ہے وہ نصف کا دعوے دار ہے دوسرے نصف کا دعوے دار ہی نہیں ہے تو وہاں نہ دعویٰ پایا گیا نہ قضا پائی گئی تو وہ نصف بغیر چڑھا کے قابل ہو جائے گا پچھلا نصف مشرق ٹھہرا دیا جائے گا

أحد الطريقين فهو أولى لأن الحالة تشهد له فيترجع إن أشكل ذلك كان بينهما لأنه قد أخذ التوقيت فصار كأنهما لم يذكر تاريخا فإن خالف فإن خالف سن الدابة الوقتين بطلب بطلة البينتان ثم قد ذكر الحافظ سيد رحمه الله تعالى لأنه ظهر كذب الفريقين فتترك في يد من كانت في يده ایک سواری جو ہے اس میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور ہر ایک نے بھیا نہ قائم کر دیا یہ میری ہے اور میرے ہاں اس نے بچے وغیرہ یہ ہیں اور تاریخ دونوں فریق نے جو ہے ذکر کر دی ہے اب دیکھیں گے کہ جانور کی جو عمر ہے تو وہ کون سے مدعی کے دعوے کی واپس کرتی ہے اور جو تاریخ بیان کی ہے جس کی جانور کے ساتھ وابقت ثابت ہوتی ہوگی اس میں وہ اولا ہو جائے گا جانور عمر اس کے حق میں رجے بن رہی ہے اور اگر مشتبہ ہو جائے تو فیصلہ نہ دیا جا سکے کہ کس کی بیان کردہ تاریخ کے مطابق ہے پھر کانت بہن ہما اس کو شریک بنا دیا جائے گا ہر فریق کو اس جانور میں اور مشترک بنا دیا جائے گا کیونکہ وقت اب بتلانا نہ بتلانا یہ برابر ہو گیا جو تاریخ کا ذکر اس طرح سے نہیں پایا گیا جو جانور ان کے درمیان مشترک کر دیا جائے گا اور صورت بیان سناتے ہیں کہ جانور کی جو عمر ہے وہ دونوں کے دعوے کے خلاف ہے اس صورت میں بھی یہ نقام جائیں تو وہ قاتل ہو جائیں گی حاکم شہید نے یہی ذکر کیا ہے کیونکہ دونوں فریق کی جو مینہ ہے اس کا کہ جب جائے تو وہ واضح ہو جائے گا پھر جو صاحب ید ہے قابل ہے تو وہ اولا ہو جائے گا جس کے قبضے میں ہے اسی کے قبضے میں ہی اس کو رہنے دیا جائے گا چلے اور مشکل ہو جائے ہو جائے بندوں کے درمیان جانور کو ان کے درمیان مشرق ٹھہرا دیا جائے گا کا جاتے ہو کے حاصل ہو جائے گا اور وہ ایک آدمی کے قبضے میں ہے اور دو آدمی اس پہ گواہ قائم کر دیتے ہیں یہ میرا غلام ہے جہاں نتاج وغیرہ کا افار ہوگا کوئی نہ ہو لیے اسباب جو ہیں وہ دیکھنے چاہیں گے ایک کہتا ہے میں نے غلام سے رسم کیا ہے اس لیے میں مالک ہوں دوسرا کہتا ہے میرے ہاں اگر جیمانت تھا لیکن میں نے امانت سے انکار کر دیا اس لیے میں قابل ہوں دونوں برابر کے اقدار جو ہے نا وہ بن جائیں گے جائز نجائز معاملہ ہے نا اور سب کچھ کر لیا تو بھی نجائز ہے سے انکار کر دیا تو پھر بھی نجائز ہے لیکن مالک جو ہے اس غلام کے بن جائیں گے اور وہ مشترک ان کے درمیان ہو جائے گا اور اگر مشترک بس ان دونوں کے برابر ہونے ہی چاہیے ل